حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے امام کے دیر کرنے کو ناپسند فرمایا اور فرمایا ہم تو اس وقت تک فارغ ہو جایا کرتے تھے اس وقت نفل نماز کی ادائیگی کا وقت ہو چکا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1317